ری نے آمد سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی